بسم اللہ الرحمن الرحیم چار نومبر دو ہزار سولہ اس وقت میں اپنے ان ساتھیوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو کلکتے میں دعوی مشن کا کام کر رہے ہیں اس وقت دہلی سے آپا وہاں پہنچی ہیں اور وہاں کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کے دعوت کے مواقع کو استعمال کر رہی ہیں میں کلکتے کی ٹیم کو کلکتے کی ٹیم کے لیے دعا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے کیونکہ کلکتے کی ٹیم نے اس مشن میں اس دعوتی مشن میں ایک نیا چیپٹر کھولا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ ایک بہت ہی عام دن ہے جبکہ کلکتے کی ٹیم نے اس مشن میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا ہے <coughs> میری دعا ہے کہ یہ یہ آغاز کامیاب ہو اور اپنی کامیابی تک پہنچے میں یعنی اس یہ آغاز یہ ہے کہ دوسری آرگنائزیشنس سے کوپریٹ کرتے ہوئے مشترک فارم کو دعوت کے لیے استعمال کرنا بیا شبہ ایک نیا آغاز ہے اس وقت میں کلکتے کے ٹیم کے لیے چند مشورے دینا چاہتا ہوں دیکھیے ایک عام سوچ لوگوں میں یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی چیز کو ایکسکلوز بنا لیتے ہیں مثلا یہ کہ ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ کم ہیں مثلا یہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جس کے اندر چارج کی صلاحیت ہو اس طرح کی مختلف باتیں تو یہ سب یقین کیجیے کہ یہ فوج قسم کے وسوسے ہیں قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ یہ کہو کہ میں پہلا مسلم بنتا ہوں کل امیر کون انہیں کون اوپر تو اول المسلمین کا مطلب کیا ہے اس کا لٹرل بانے مت لیجیے غور کر کے سمجھے کہ اس کا کیا اس سے مراد ہے اس کے مراد یہ ہے کہ دائی کو دائی کے اندر وہ اسپرٹ ہونا چاہیے جو کہا جس کو کہا گیا ہے آئی ول ڈو اٹ آئی ول ڈو اٹ یعنی کوئی ساتھ دے دے تو تب بھی میں اس کام کو کروں گا کوئی بھی ایکسکیوز میں نہیں لوں گا کسی بھی قسم کی کوئی ریکارڈ پیش آئے تب بھی میں اس کام کو جاری رکھوں گا تو یہ اسی کو کہا جاتا ہے آئی ول ڈو اٹ تو ابول المسمین کا مطلب یہ کہ یہ کام مجھے کرنا ہی کرنا ہے اسی پر جینا ہے اسی پر بڑھنا ہے کیونکہ یہ اللہ کا مشن ہے یہ ہے ابول المسمین بننا تو میں اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ یہ رسول اللہ کی ایک سنت ہے جس کو ہمیں اپنانا ہے رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں ابو المسمین بنوں گا یہ ایک سنت رسول ہے ہم سب کے لیے کہ حالات بالفل موافق نہ ہوں بالفل ہمارے پاس کوئی ریکوائرڈ لیڈرشپ نہ ہو تب بھی ہمارے اندر ہو یہ عزم ہو کہ اس کام میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہی لگانا ہے کوئی ایکسکیوز لینا ہی نہیں ہے یہ ایسا کام نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو ایکسکیوز بناؤں کیوں اس کام کے لیے قرآن میں رعایت آئی ہے ولیان سر اللہ میان سرو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے دعوتی مشن میں لگائے گا تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا تو جس کام کے لیے اللہ کی مدد اس طرح سے سرٹن ہو جس میں اللہ کی مدد آنی آنی ہو اس میں ایکسکیوز کیا اس کو کوئی ایکسکیوز نہیں اللہ آپ کی ہر کمی کو پورا کرے گا بشرطے کہ آپ اس طرف قدم اٹھا دیں اور چلتے ہی رہیں تو اللہ کا دعوتی مشن ایک ایسا مشن ہے جس میں خود اللہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے خود اللہ آپ کا سپورٹر بن جاتا ہے اللہ کے تمام فرشتے آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں جہاں تک سپورٹ کی بات ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کی سپورٹ ہمیں ضرور ملے گی اب میں آپ کو چند ایک نصیحت کروں گا ایک یہ کہ آپ کے دل میں مدو کے لیے مکمل طور پر ہر ہائی ہو یعنی آپ کے اندر مدو فرینڈلی بہیویئر ہو کسی حال میں آپ کے اندر بدو خراب کوئی شکایت پیدا نہ ہونے پائے قومی شکایت زیادہ تر لوگ لے لیتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا گیا مسلمانوں سے وہ کیا گیا تو کسی قسم کی شکایت کو اپنے دل میں آپ جگہ نہ دیں مکمل طور پر آپ کا اپروچ ڈان کمرل اپروچ ہو اسی کے ساتھ یہ کہ اس میں کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہ ہو مٹیریل ہیلپ تو اللہ کے ساتھ ہی آپ کو اپنے مائنڈ سیٹ کو مکمل طور پر اسے آزاد رکھنا ہے تو مٹیریل اپروچ نہ ہو کامریڈ اپروچ نہ ہو پولیٹیکل اپروچ نہ ہو آج کل رات آسانی سے لوگ لوگوں کے اندر ٹلٹ آ جاتا ہے پالٹکس کی طرف بہت جلد وہ جھک جاتے ہیں اور پولیٹیکل اپروچ لے لیتے ہیں آپ کو مکمل طور پر پولیٹیکل اپروچ سے اپنے کو بچانا ہے نان پولیٹیکل اپروچ نان کمرل اپروچ نان مٹیریل اپروچ یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے اور دیکھیے حدیث کہ رسول بہت زیادہ بشرا کرتے تھے تو آپ کوئی بھی معاملہ ہو ساتھیوں کے مشورے سے کیجیے کام ساتھیوں کے مشورے سے اور دیکھیے مشورے کی اسپرٹ ایک ہوتی ہے کہ جب مشورہ کیا جائے تو ظاہر ہے کہ کسی کی بات مانی جائے کسی کی بات نہیں مانی جائے یہ تو ہوگا تو جس کی بات مانی جائے اس کے اندر کوئی آرگوس لینا چاہیے اور جس کی بات نہ مانی جائے اس کو آفر نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے دونوں نارمل انداز سے لیں اور اپنے آپ کو مشن میں پابندی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو کسی قسم کا ایکسکیوز آپ کو نہیں لینا ہے آپ کے ساتھی کون ہے آپ کی ٹیم میں کون لوگ ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے جس قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہوگی وہ اللہ فراہم کرے گا آپ کو مثلا اللہ کو اگر اللہ نے دیکھا کہ آپ کو ایک ایک عالم کی ضرورت ہے تو عالم دے دے گا دیکھا کہ اس کا آپ کو ایک سیکولر آدمی چاہیے تو وہ دے دے گا جس قسم کی ضرورت اللہ سمجھے گا وہ آپ کو دے دے گا آپ تو بس یہ کریں کہ جس جیسے افراد آپ پاس ہیں جو حالات آپ کے ہیں اسی اسی کے ساتھ چل پڑیے بغیر کوئی ایکسکیوز دیے ہوئے باقی اللہ کا معاملہ ہے باقی سب اللہ کا معاملہ ہے تو بس سوچتا ہوں کہ آپ نے جو ارادہ کیا ہے اس مشن میں ایک نیا چیپٹر کھولا ہے وہ بہت ہمتی کام ہے اور یقین اللہ کو مدد آپ کو حاصل ہوگی لیکن یاد رکھیے ہر ہمیشہ اپنا انٹراسپشن کرتے رہنا چاہیے کوئی وسوسہ کوئی خلاف بات اگر آپ کے دل میں آتی ہے تو جلدی سے اپنے آپ کو لڑ جلدی سے اس پر غور کیجیے اور اس کو مینج کیجیے اس کو اپنے دل سے نکال دیجیے اپنے دل میں صرف پازیٹو بات رکھیے نگیٹو بات کو دل میں رکھے ہی مت کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں اگر آتی ہے جو شک والی ہے جو شکایت والی ہے جو یہ ساتھ دلاتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ان سب کو نکال دیجیے آپ پاس کسی اور کی ضرورت نہیں آپ پاس اللہ رب العالمین ہے آپ پاس فرشتے ہیں آپ پاس سچائی ہے بس یہی کافی ہے صرف بچائیے اپنے آپ کو اس چیز سے جو اللہ کی رحمت کو روکنے والا ہو قرآن میں کہا گیا کہ وہ رز فوج رش سے اپنے آپ کو پاک رکھو کو معنی کیا ہے نیگیٹو تھنکنگ نیگیٹو پریکٹس نیگیٹو پلاننگ صرف ایک ہی چیز سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ نیگیٹو پلاننگ نگیٹو تھاٹ بس ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا ہے پازیٹو مائنڈ کبھی آپ کو کھونا نہیں ہے اس کے بعد اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی کبھی آپ کے ساتھ سے تو یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یاد رکھیے انسانوں کے بھروسے پر نہیں چلتا ہی یہ اللہ کے پر چلتا ہے جب بھی آپ کسی چیز کو سوچیں کہ فلاں چیز ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بارے اپنے انسان پر بھروسہ سکے فلاں چیز نہیں آپ کے پاس ہے تو خدا کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو بڑی دعا ہے کہ اللہ آپ کی حقوق فرمائے اور آپ کے علاقے میں جو دعوتی کام مطلوب ہے اس کے لیے آپ کو ہر طرح کی مدد فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ